تم فرماؤ تمہارے لیے ایک اسی دن کا ودا جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو اور نہ آگے بڑھ سکو